بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم I welcome you to public international law course once again public international law I hope you are finding it interesting about law though but it is is looking at them from is analysing them and is trying to understand so whether you are a you are a journalist you are dig just home or area public law is basically law of the sea but well confines reference to Pakistan so our topic today will be international law of the sea and Pakistan what we are trying to see this topic is that international law how is it being اڈا by Pakistan sea are providing help to Pakistan resources of marine so international law of the sea in Pakistan law relating sea and how Pakistani law itself because these are issues that we have to understand from the standpoint of Pakistan and also if we are if we are looking at them from the standpoint of international analyst, we should be very clear about them. The problem comes when on one hand we are clear about international law, but on the other hand we are not very clear as to what is the nature of legislation which has been done in Pakistan in the area of the law of the sea. Sea, as you know, is covering a large area of this planet. جو آپ گلوب دیکھتے ہیں جب آپ کو دوسرے خلا میں سے ارتھ دکھائی جاتی ہے تو اس کا رنگ نیلا ہے اور یہ وہ نیلا رنگ وہ ہے جو پانی کا رنگ ہے سو so, جو ہماری زمین ہے وہ بنیادی طور پر زیادہ اس میں حصہ پانی کا ہے لیکن قوانین ظاہر ہے زیادہ زمین کے حقائق کے حوالے سے بنائے گئے ہیں لیکن ایک ایریا آف وہ قانون وہ بھی ہے جو اس پانی پر انسانوں کے اور ممالک کے حقوق کا تعین کرتا ہے اس کو ہم انٹرنیشنل لا آف دا سی کہتے ہیں اور اس لا آف دا سی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ لا کہاں پایا جاتا ہے اور یہ کس طرح سے ان حقوق کا تعین کرتا ہے اس لا میں یا اس قانون میں جو سب سے امپورٹنٹ کنونشن ہے یا وہ ٹویٹی جو اس قانون کو لکھ دیتی ہے اس قانون کو کہیں پر فریز کر دیتی ہے ایز کوڈیفائی کر دیتی ہے اس ٹویٹی کا نام ہے 1982 eighty two law of the sea convention یہ وہ کنونشن ہے جو ممالک کو بے شمار حقوق دیتا ہے with reference to waters with reference to oceans with reference to seas میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا as to what is a sea and distinction between an ocean sea and etcetera but that are they are geological concepts but from the point of view of law they are treated generally as sea so it is the water column which is been treated as a regime and then there are Uh, certain uh, provisions relating to other areas of the law of the sea. So in this lecture, we will divide it into three areas. In the first area, we will try and recap what are the basic features of Law of the Sea Convention of 1982. In the second area, we will identify and match them up with the existing Pakistani legislation relating to Law of the Sea. And exam that Pakistani it better or there are an margins give the enclosure what needs development Pakistan so for the first portion feature law of the sea I and in using that chart I will draw before you the basic regimes which are created under the sea یہ آپ ایک سمجھ لیجیے this is a typical side section of the area of a sea یا جس کسی ملک کی اگر سرحدیاں ختم ہوتی ہے ہم یہاں پہ ایک درخت بنا دیتے ہیں یہ درخت ڈیمونسٹریٹ کرتا ہے کہ یہ زمینیاں ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد ایک سلائڈ فارم میں زمین نیچے کو آتی ہے اور اس کے بعد پھر ایک اور کارنسٹی سی بن جاتی ہے ایک شیلف سا بن جاتا ہے اس میں کہیں گہرائیاں آتی ہیں اور پھر وہ شیلف آہستہ آہستہ بڑے ڈیٹیلڈ اور بڑے اس کو ہم تھوڑا مٹا کر درست کر لیتے ہیں یہ ڈیپ ہونا شروع ہو جاتا ہے یہاں سے اور بہت گہرائی آہستہ آہستہ گہرا ہو جاتا ہے گہرائی اختیار کرتا جاتا ہے یہ جو پورشن ہے اگر آپ کراچی کے ساحل پہ کھڑے ہو کے دیکھیں تو یہ وہ پورشن ہے جہاں پر آپ غالباً سوئمنگ کے لیے جا سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو لا آف سی کے کانٹیکس میں دیکھیں تو پھر آپ یہ ایگزامن کریں گے کہ لا آف سی کا جو کانٹیکس ہے اس میں اس کو ڈیوائڈ کیا گیا اسی جیوگرفیکل اکائی کو مثلا اس میں سب سے پہلے 12 ناٹیکل مائلز کا علاقہ جو ہے وہ ٹیریٹوریل سی کہلاتا ہے so so 12 nautical miles convention جو ہے یعنی کہ عالمی قانون جو ہے وہ ہر ملک کو بارہ ناٹیکل مائلز تک کا مکمل حصہ اس ملک کو دیتا ہے جو کوسٹل اسٹیٹ ہے اس کے بعد جو اگلی امپورٹنٹ رائٹس آپ کو دیے جاتے ہیں وہ ٹو ہنڈریڈ نوٹیکل مائلز کا علاقہ ہے نوٹیکل مائلز جس کو ہم ایکسکلوسو اکنامک زون کہتے ہیں یا ای ای زیڈ کہتے ہیں نوٹیکل مائل سے مراد یہ اکائی ہے سمندری ڈسٹنس ناپنے کی سو دو سو ناٹیکل مائلس تک کا جو علاقہ ہے وہ ایکسکلوسو اکنامک زون کہلاتا ہے اور وہ تقریباً اس واٹر کالم کے اندر رجسٹر کرتا ہے تیسری جو اہم رائٹ آپ کو دیا جاتا ہے under law of the sea convention وہ up hundred and fifty nautical جس کو ہم کانٹینینٹل شیلف کہتے ہیں اور وہ آپ کو ایک حق دیا جاتا ہے جو ٹو تھری ہنڈریڈ نوٹیکل مائل تک وہ جا سکتا ہے اس پہ میں تھوڑا سا اور آپ کو ایکسپلین کر دوں ٹیریٹوریل واٹرز میں جو حقوق کی نوعیت ہے وہ الگ ہے ایکسکلوسو اکنامک زون میں جو رائٹس آپ کو دیے گئے اس کی نیچر فرق ہے جو کانٹینٹل شیلف میں جو رائٹس دیے گئے ہیں اس کی بھی نیچر فرق ہے یہ کیا فرق ہے ٹیریٹوریل واٹرز میں یعنی کہ up to twelve nautical miles کا جو تمام علاقہ ہے اس کے اندر اس علاقے کا حق اس علاقے کا ٹائٹل کوسٹل اسٹیٹ کا ہے یعنی بارہ نوٹیکل مائل تک سمجھیں کہ سمندر میں رجسٹری پاکستان کے پاس ہے یہ ایک رجسٹری آپ کو انٹرنیشنل لا دے دیتا ہے کہ آپ کو ملکہ مالکانہ حقوق کس علاقے کے آپ کو مل گئے آپ کی اسٹیٹ کو مل گئے سو so اگر پاکستان حکومت پاکستان یہاں ہے یہ اسٹیٹ آف پاکستان تو نوٹیکل بارہ نوٹیکل میل تک you have the title vesting in the government of Pakistan in the state of Pakistan by virtue of the law of the sea convention so یہ ایک کیریکٹر ہے لیگل رائٹس کا کہ you have a complete title to this area اس میں ہر چیز جو ہے وہ آپ کی ہے اور چونکہ یہ آپ کا علاقہ تھا تو بارہ ناٹیکل مائلس تک کوئی اور جہاز جو ہے وہ پاکستان کے قریب ان پرنسپل نہیں آ سکتا اور اس علاقے میں جو بھی معدنیات ہیں اگر آئل ہے گیس ہے معدنیات ہیں ہیرے جواہرات ہیں اینی تھنگ ایلس وہ سب کا سب اس کا بھی ٹائٹل جو ہے مالکانہ حقوق اس کے جو ہیں وہ حکومت پاکستان کے پاس ہوں گے اسی طرح یہاں پر اگر فش ہے یہ پکڑنے سے پہلے ساری فشیں مسکراتی ہیں سو so, اگر یہاں فش ہے تو اس فش کے بھی مالکانہ حقوق حکومت پاکستان کے پاس ہوں گے سو ٹیریٹوریل واٹرز کا مطلب یہ ہوا کہ اس علاقے کے ٹویلو ناٹیکل مائلز کے مکمل حقوق پاکستان کے پاس ہیں it is like an extension of territory of Pakistan اسی طرح 12 ناٹیکل مائل کے اوپر کا جو آسمان ہے ایئر اسپیس ہے وہ بھی پاکستان کی ایئر اسپیس تصور کی جائے گی آپ کو یاد ہوگا جب ہم ایئر اسپیس پڑھا رہے تو ہم نے اس میں بتایا تھا کہ ہر ملک کی جو زمین ہے اس زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ اس ملک کا ہے اس زمین کے اوپر کی جو ایئر اسپیس ہے وہ بھی اس ملک کی ہے لہذا کوئی اور ملک کسی ملک کی ٹیریٹری میں نہ تو مادنی ڈرلنگ کے لیے آ سکتا ہے نہ ہی کوئی آئل کی ڈرلنگ کے لیے آ سکتا ہے اس کو لائسنس لینا پڑتا ہے پرمیشن لینی پڑتی ہے بائی لیٹرل انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہیں so اسی طرح کوئی ملک کسی دوسرے ملک کی ٹریٹری کے اوپر سے بغیر اس ملک کی پرمیشن کے بغیر پرواز نہیں کر سکتا کوئی اپنا جہاز لے کے نہیں جا سکتا کوئی اپنا ملٹری ایئر کرافٹ نہیں گزار سکتا ایون سولین جہاز نہیں لے کے جا سکتا سو اگر آپ ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں جہاز پر بیٹھ کے اور درمیان میں سے اوپر آپ جب کھڑکی میں سے نیچے دیکھتے ہیں تو بے شمار ملک نیچے سے گزر رہے ہوتے ہیں وہ اس لیے آپ ان ملکوں کے اوپر سے گزر کے جا سکتے ہیں بیکاز ان ملکوں کے ساتھ آپ نے ایک ٹریٹی کی ہوئی ہے اور آپ کے ملک نے دوسرے ملکوں کے ساتھ کی ہوئی جس میں اوور فلائٹ رائٹس ان ممالک کو دیے گئے ہیں کہ وہ اپنے جہاز آپ کے ملک کے اوپر سے گزار سکیں گے سو so, وہ under the permission of the of the state ہے یعنی پاکستان کی اسٹیٹ دوسرے جہازوں کو اپنے اوپر سے گزرنے کی اجازت دیتی ہے اور دوسرے ممالک نے پاکستان کے ساتھ جو ٹریٹیز کی ہوئی ہیں ان کے توسط سے ان کے جہاز پاکستان کے اوپر سے گزرتے ہیں اور ہمارے ان کے اوپر سے گزرتے ہیں یہ ہے ایئر اسپیس کا کانسیپٹ اور ایئر اسپیس کی جو سینکٹی ہے it is very it is to be upheld it is consider to be a very serious issue so جب آپ again going into the area of use of force when you study article two four of the U N charter جو کہتا ہے کسی ملک میں انٹروین آپ نہیں کریں گے ایک تو انٹروینشن ہے لینڈ فورسز کے تھرو ایک انٹروینشن ہے جہاز کے تھرو سو so اگر کسی ملک کو یہ اجازت نہیں ہو سکتی کہ وہ آپ کی ایئر اسپیس میں جو ہے وہ انٹروین کرے اور اگر وہ کرتا ہے then the responsibility will be of that country of the consequence and the state where whose territorial integrity is violated has a right to recourse so اگر پرمیشن یہ ہے ایئر اسپیس کی سو وہ ایئر اسپیس جو ٹیریٹوریل واٹرس کے بالکل اوپر ہے یعنی کہ بارہ میل آگے کے اوپر جو ایئر اسپیس ہے وہ بھی پاکستان کی ایئر اسپیس ہی تصور کی جائے گی ان ادر ورڈز اگر کوئی کسی اور ملک کا ملٹری ایئر کرافٹ پاکستان کی ٹریٹری کے اوپر سے نہ گزرے مگر پاکستان کے ٹریٹوریل واٹرز میں سے گزر کے جائے تو ہم یہ کہیں گے کہ پاکستان کی ایئر اسپیس وائلیٹ ہوئی ہے یہی پوزیشن باقی ممالک کی بھی ہوگی سو so, اس کا تعین ہونا بہت ضروری ہو جاتا ہے اب آپ نے دیکھا کہ اس کے فوجی کانسیکوینس کے ملٹری کانسیکوینس کتنے زیادہ ہیں to to create a very clear identification of the regimes and where those regime start where those regime end normally تمام ممالک کمیونیکیٹ کرتے ہیں اکاؤ کو ICAO is international civil aviation organization جو دنیا بھر میں سولین میٹرس کو سول ایئر کرافٹ کے میٹرس کو ڈیل کرتی ہے سو so, بارہ میل کا علاقہ ہے سیڈ آپ کے مالکانہ حقوق کے لیول کا حق آپ کو کنونشن دے رہا ہے عالمی convention on law of the sea of 1982 یہ آپ کو اس کے مالکانہ حق حقوق دے رہا ہے ٹیریٹوریل واٹرز کے علاوہ جو دوسرا ایریا ہے وہ ہے ایکسکلوسو اکنامک زون کا یہاں میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں ٹیریٹوریل واٹرز کی بابت ٹیریٹوریل واٹرز میں کیا کسی اور ملک کا بحری جہاز گزر کے جا سکتا ہے کیا اس کو یہ رائٹ right ہے کیونکہ کسی اور ملک کا بحری جہاز جو ہے وہ آپ بارہ میل سے کم کے علاقے میں آئے گزرے چلا جائے ایک تو یہ سچویشن ہے دوسری سچویشن یہ ہے کہ وہ پاکستان کی بحری حدود یعنی کہ بحری بارہ میل کے نوٹیکل علاقے میں وہ آئے وہاں لنگر انداز ہو کچھ دیر رکے اور پھر چلا جائے تیسری سچویشن یہ کہ وہ پاکستان کی بندرگاہ کی طرف ہی آ رہا ہے پھر اس درمیان میں رک جاتا ہے کیوں بندرگاہ خالی نہیں ہوتی اگر آپ کراچی کے ساحل پہ جائیں تو آپ کو دور سے جہاز چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے ہیں جو لنگر انداز ہوئے ہوتے ہیں انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کب کے پی ٹی ان کو پرمیشن دے یا پاکستان کی اتارٹیز پرمیشن دیں وہ بارہ میل کے اندر آ کر اینکر ہوئے ہوتے ہیں they are anchoring within twelve nautical mile they are coming in by permission so there is no problem with them then there are certain vessels which pass through the areas of territorial waters of Pakistan because to using it as a way as a right of way gulf سے کوئی شپس نکلتے ہوں گے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ایک عالمی ادارہ جس کا نام ہے انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن جو لنڈن میں اس کا ہیڈ آفس ہے انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن کا کام یہ ہے کہ دنیا بھر میں جتنی جہازوں کی موومنٹ ہوتی ہے ویسلز کی موومنٹ ورلڈ وائڈ ہوتی ہے وہ اس کو ریگولیٹ کرتی ہے وہ سی لینز ڈٹرمن کرتی ہے کہ یہ وہ سی لینز ہیں جس میں جہاز جو ہیں وہ چلیں گے یعنی کہ اس طرف سے آنے والے جو افریقہ کی کوسٹ سے آ رہے ہیں اس کے لیے سی لین ڈیٹرمن ہوگی جو افریقہ کے کوسٹ سے واپس جا رہے ہیں اس کے لیے کوئی اور سیلین ڈیٹرمن ہوگی سو so, اگر آپ کا علاقے کو سیلین ڈیٹرمن کیا گیا یا اگر نہیں بھی کیا گیا کسی اور وجہ سے وہ جہاز پاکستان کے میں سے گزر کے جانا جاتا ہے تو لا آف دا سی اس کو یہ اجازت دیتا ہے اس کو یہ رائٹ دیتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں right of you pace the right to pass through the territorial waters of Pakistan اب اس رائٹ کو تو یہ رائٹ تو مل گیا سی میں اس رائٹ کی ایکسیکیوشن پر کچھ اختلاف ہے اسٹیٹ پریکٹس میں certain states demand that should be a prior permission before the ships or the vessel can sail through your the other state other states are of the view no no such prior permission is required but that's an issue of interpretation of the convention with reference to implementing law and we'll come to that if you need to examine that detail so territorial waters پر میں نے آپ کو سمرائز ہی کیا کہ ٹریٹوریل پہ جو رائٹ ہے it is like your territory اس میں جو جہاز آئے گا جو پاکستان کی طرف آ رہا ہے لنگر انداز ہونے کے لیے اس کو پاکستان کی حکومت سے پرمیشن لینی ہوگی اگر کوئی ملٹری ایکسرسائز کنڈکٹ کرنا چاہتا ہے کوئی ملک پاکستان کے ساتھ جوائنٹلی ٹیریٹوریل واٹرز میں again it will be subject the permission of of by state Pakistan اور اگر کوئی ٹیریٹوریل واٹرز کے اوپر کی ایئر اسپیس کا کوئی جہاز استعمال کرنا چاہتا ہے تو again it will require permission from Pakistan if that permission is not already given through standing treaty نا we move on to exclusive economic zone exclusive economic zone سے جو مراد ہے اگر آپ اس نام کو غور سے سمجھ لیں تو آپ کو اس کے اندر پنہا لیگل مطلب بھی سمجھ آ جائے گا ایکسکلوسو اکنامک زون کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایکسکلوسو کہ آپ کے حقوق اختیار there exclusively available to you and to the exclusion of all other states اب ایکسکلوسو اکنامک زون جو ہے اس سے مراد بیسیکلی یہ پانی کا ایریا ہے پانی کا یہ کالم اس میں جو بھی تفصیلات ہیں اس میں جو بھی معدنیات ہیں اس میں جو بھی ریسورسز ہیں اس واٹر کالم میں وہ پاکستان کی ہوئی اس پر ایکسکلوسو رائٹ پاکستان کا ہے اس علاقے کے مالکانہ حقوق پاکستان کے نہیں ہیں یاد رہے نہ اس سمندر کے مالکانہ حقوق پاکستان کے ہیں سو یہ بڑی امپورٹنٹ ڈسٹنکشن ہے جس کو لوگ عموماً کنفیوز کر جاتے ہیں people assume that exclusive economic zone does not vest in state of Pakistan not so you have the right exclusive use zone جو رائٹس جو حقوق آپ کو اکنامک بینیفٹ دیتے ہیں ان حقوق کا استعمال کا کمپلیٹ اختیار پاکستان کو ہے سو so, اگر آپ نے یہاں پر کوئی آئل ڈرلنگ کروانی ہے کسی نے آئل رگ لگانی ہے وہ کس سے پوچھے گا وہ حکومت پاکستان سے پوچھے گا وہ پاکستان سے پرمیشن لے گا کہ میں نے پاکستان کی ایکسکلوسو اکنامک زون میں آئل ڈرلنگ کرنی ہے اگر کسی نے یہاں فشنگ کرنی ہے تو وہ بھی حکومت پاکستان سے پرمیشن لائسنس اجازت جو بھی ہے جو بھی طرح رائج الوقت طریقہ ہے اس حوالے سے ہی will seek approval from the government permission from the government and then carry out fishing so کئی دفعہ جو انٹرنیشنل فشنگ اگریمنٹس ہیں جس کے بارے میں سنا گیا کہ آپ یا کوئی علاقہ ایک آئیڈینٹیفائی کر دیتے ہیں اور اس کا لائسنس آپ کسی انٹرنیشنل اینٹی کو دے دیتے ہیں who wants to engage into commercial fishing تیسرا اسی طرح جو بھی اس میں معدنیات ہیں جس میں فش کے علاوہ وہ نوڈلز اور اگر آپ نے نیشنل جیوگرافک کی فلمیں دیکھی ہوں تو اس میں نہ صرف آپ کو مچھلیاں نظر آتی ہیں بلکہ اس میں آپ کو بے شمار پودے اور مختلف نوعیت کے چھوٹے چھوٹے درخت اور عجیب و غریب مخلوق نظر آتی ہے جو نہ فش لگتی ہے نہ پودے لگتی ہے یہ تمام کی تمام جو بھی چیزیں آپ دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن پر نیشنل جیوگرافک میں خاص طور پر آف میرین لائف وہ تمام کی تمام ریسورسز ہوتی ہیں میرا ایریا نہیں ہے مگر مجھے بتایا گیا کہ ان میں they are very rich with natural resources میں میگنیزیم ہے کوئی مختلف دھاتے ہیں اور وہ تمام کی تمام ریسورسز آر اویلیبل کس ملک کو the coastal coastal country country یہاں کون ہے پاکستان سو so وہ تمام کی تمام معدنیات اور resources are available inclusive economic zone are the exclusive right of the government of Pakistan and the people of Pakistan ان کو ریگولیٹ کرنا ان کو نکالنا ان کو استعمال کرنا دیٹ از دی ایریا اور that is the right of the people of Pakistan but یاد رہے کہ یہ علاقہ اس کے مالکانہ حقوق پاکستان کے پاس نہیں ہے we do not own this place we simply have exclusive right of economic nature اس کے کا لیگل کانسیکوینس کیا ہے اس کا لیگل کانسیکوینس یہ ہے کہ یہ جو علاقہ ہے اوپر کا ہائی یہ ہائی سیز کہلائے گا پھر اس کو ہم کہتے ہیں ہائی سیز یعنی کہ بارہ میل کے بعد ہائی سیز شروع ہو جاتے ہیں ہائی سیز سے مراد یہ ہے کہ آپ کسی بھی جہاز کو یہ رائٹ ہے کہ وہ ہائی سیز میں موو کر سکے اس کو کہتے ہیں traditional freedom of high seas so traditional freedom of high seas start beyond nautical mile of all coastal miles کے بعد دنیا کے کسی ملک دنیا کی کسی پرائیویٹ اینٹی دنیا کے کسی جہاز کو یہ حق ہے کہ وہ فریڈم آف ہائی سیز کو استعمال کرتے ہوئے جہاں وہ چاہے اپنا جہاز لے جانا چاہتا ہے فار ایکسپلوریشن فار سیر for economic purposes for any purpose for that matter Pakistan can not stop it in other word specific example کیا ہے کہ پاکستان کی سرحد ہے پاکستان کی میری ٹائم ایجنسیز یہاں کھڑی ہیں یہاں کوئی جہاز آتا ہے اور یہاں سے ہو کر واپس چلا جاتا ہے تو پاکستان کی حکومت اس کو نہیں روک سکتی مگر جب وہ جہاز کسی ایسی ایکٹیویٹی میں انوالو ہو جائے جس ایکٹیویٹی سے پاکستان کو جو ریسورسز ملے ہوئے ہیں ان کے ڈسٹروائے ہونے کا خطرہ ہے یہاں چھوٹے چھوٹے پودے ہیں ان میں مختلف دھاتیں اویلیبل ہیں اور میں نے کہا یہ فش ہے ٹھیک ہے ان میں سے کسی ریسورس کی ڈسٹرکشن کا خطرہ ڈیولپ ہو جائے تب گورنمنٹ آف پاکستان کو ایک جورسڈکشن ویسٹ ہو جاتی ہے ایک رائٹ اکرو کر جاتا ہے right to stop and proceed against ship یا اس کو بے دخل کرے یا اس شپ کو اریسٹ کر کے لے آئے یا اس شپ کے کپتان اس کے عملے کو ایون اس کو اس کے خلاف قانونی چارجی پاکستان کے سوائل پر پاکستان کی عدالتوں میں کی جائے سو so, جب کوئی شپ یہاں پر اویلیبل ہوتا ہے in the area of he is enjoying the freedom of high seas but this freedom is confined is restrict right of sail only وہ سیلنگ کر سکتا ہے وہ سمندر کے اوپر تیر کے گزر سکتا ہے مگر اگر وہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرے گا جو ایکٹیویٹی ان ریسورسز کے لیے تھریٹ کرتی ہے جو پاکستان میں ویسٹ کر رہی ہیں دین پاکستانی گورنمنٹ کا رائٹ ٹریگر کر جائے گا then it that right will come to life and the government of Pakistan through its law enforcement through its other agency جو بھی ہیں ان کے تھرو وہ جا کر اس شپ کو روک سکتی ہیں ریسٹ کر سکتی ہیں ایکسپیل کر سکتی ہیں نوٹس آف آف ورک دے سکتی ہیں وغیرہ وغیرہ وہ ایکٹیویٹیز کیا ہیں جو پاکستان کی ریسورسز کو تھریٹن کرتی ہیں وہ ایکٹیویٹیز ہیں کہ فار ایگزامپل اس جہاز میں کوئی یوز ہوا ہوا تیل ہے موبیلائل فار ایگزامپل جیسے ہماری گاڑی موبیلائل ہوتا ہے میں اتنا زیادہ جہازوں کے بارے میں نہیں جانتا مگر اسپیکولیٹ کر رہا ہوں اگر کوئی موبیلائل نما تیل ہے فاسد تیل ہے استعمال وہ آپ نے اٹھا کے باہر پھینک دیا یا جہاز کا ویسٹ آپ نے اس نوعیت کا ویسٹ جو کیمیکل کیریکٹر رکھتا ہے جو جا کر یہاں کی سمندری مخلوق کو تباہ کر سکتا ہے ان کی گروتھ کو روک سکتا ہے تو پھر فوراً رائٹ اس ملک کا ڈیولپ ہو جائے گا یا کوئی ایسی گیس خارج کرتا ہے جان بوجھ کر جو ٹاکسک نیچر کی ہے جس سے کہ میرین میں پولوشن میرین انوائرمنٹ میں پولوشن آ جاتی ہے یا وہ کوئی ایسا ایٹامک ویسٹ جو ہے اس کو وہ ٹھکانے لگانے کے لیے اس کے ڈرم اندر یہاں گرا دیتا ہے بیکاز آپ کو شاید علم ہوگا کہ اٹامک ویسٹ کا ڈسپوزل ایک بہت بڑا چیلنج ہے سائنس کا کہ آپ اس ویسٹ کو کیسے ڈسٹروائے کریں اور اس ویسٹ کو ڈسٹروائے کرنے کے بے شمار طریقے کیے کہ لوگ دفن کر دیتے ہیں زمین زیر زمین بہت نیچے جا کے اس کو دفن کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ ریڈیشن نہ ہو ایک اپروچ یہ ہے کہ اس کو سمندر میں گہری علاقوں میں جا کے اس کو پھینک دیا جائے سو so, uh, کوئی ایسی چیز یہ جہاز کرتا ہے جس سے کہ یہ ریسورسز جو پاکستان میں ویسٹ کر رہے ہیں they are under threat then the state of Pakistan will have the right to intervene immediately and arrest this vessel اور expel this vessel nature of the اس پہ ہے اور uh, ظاہر ہے اگر بارہ نوٹیکل مائل میں تو اس کو اس طرح کی کوئی حرکت کرنے کی اجازت دی ہی نہیں جا سکتی and it is totally out of question but injection لگا کے سیر کٹا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ وہاں ریڈیو اسٹیشن سیٹ کرتا ہے وہ ریڈیو اسٹیشن جس کی نشریات پاکستان کے علاقے میں پہنچتی ہیں اور وہاں پر پاکستان کی سیکورٹی اور پاکستان کی کسی اور اہم ایشو کو وہ تھریٹن کرتی ہیں تو again right will come to life کی یہ سیل تو کر رہا ہے یہ ڈسٹروائے نہیں کر رہا اس اس کا میری ٹائم ریسورسز کو مگر وہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی کر رہا ہے جو جو ایکٹیویٹی پاکستان قوانین سے متصادم ہے سو پاکستانی گورنمنٹ کا رائٹ ہوگا اگین ٹو پروسیڈ اگینسٹ اسی طرح اگر اس جہاز میں کوئی ایسے لوگ ہیں جو مطلوب ہیں پاکستان کو یا ان کا کیریکٹر اس نوعیت کا ہے کہ they are international hijackers اور پیپل ہو کنسپائرنگ سم تھنگ ابھی تک ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ اس میں صرف ایکسکلوسو رائٹس مالکانہ حقوق نہیں ہے مالکانہ حقوق پاکستان کے اس علاقے میں اس علاقے میں صرف مالکانہ حقوق ہیں to the extent of the right اور extent of the mineral resources جو آپ کے پاس ہیں اس حد تک آپ مالک ہیں ان چیزوں کے مجھے یاد ایک دفعہ بہت پہلے کراچی میں کسی تقریر میں شریک تھا تو وہاں پر ایک بڑے اہم شخصیت نے یہ کہا کہ پاکستان کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں ہم سے ایک حصہ لیدا ہوا ہے نائنٹین سیونٹی ون میں مگر ہمیں اب قانون کے نیچے یہ دو سو میل کا علاقہ سمندر کا مل گیا ہے تو وہ اسی غلط فہمی پہ مبنی تھا کہ ایکسکلوسو اکنامک زون کو لوگ پاکستان کا حصہ سمجھتے ہیں یہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے یہ پاکستان کو اس علاقے میں ایکسکلوسو رائٹس ہیں ان رائٹس کی میں نے وضاحت کچھ مختلف اگزامپل کے ساتھ آپ کے ساتھ کی ہے اب آتے ہیں کانٹینینٹل شیلف کی طرف کہ پاکستان کا جو کانٹینینٹل شیلف ہے اس کی نیچر کیا ہے اس میں آپ کے کیا حقوق ہیں کانٹینینٹل شیلف میں پاکستان کے حقوق پہلے تو یہ تعین کر لیں کانٹینینٹل ہے کیا کانٹینینٹل شیل جو ہے اس سے مراد ہے ایک اس میں دو چیزیں ہیں before I actually explain this ایک ہے geological of the the other is legal regime of continental یعنی اس کو میں یوں ایکسپلین کرتا ہوں کہ آپ لا میں کہتے ہیں مرڈر اور آپ مرڈر کو انگریزی زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں so murder when you use English language merely means general description penal code then it becomes specific legal regimes اگر آپ نے کسی کے خلاف مرڈر کا چارج فریم کرنا ہے تو وہ مرڈر کا چارج ان مانوں میں ہوگا جس مانو میں وہ پاکستان پینل کوڈ میں لکھا گیا اس میں جو بھی اس کے اجزا اس کے انگریڈینٹس اس کے ایلیمنٹس آئیڈینٹیفائڈ پینل کوڈ میں ہیں سیکشن تین سو دو میں جب تک وہ انگریڈینٹس مکمل نہیں ہوں گے وہ ایک عام مرڈر جو انگریزی زبان میں ڈسکرائب تھا وہ لیگل مرڈر کی کیٹیگری میں نہیں آئے گا so legal regime is one thing and any other description is general thing یہاں بھی یہی تقریباً ڈسٹنکشن ہے ایک ہے کانٹینٹل شیلف جو ایک جغرافیائی اکائی ہے ایک ہے کانٹینینٹل شیلف جو بیسیکلی انٹرنیشنل لا کا کانسیپٹ ہے اور اکثر لوگوں کو کنفیوژن یہی ہو جاتی ہے جب نیگوسیشن کنونشن میں ہوئی تو کئی ممالک نے یہ کہا جن کی کانٹینینٹل شیلف جینلی جو بڑے تھے اب کانٹینینٹل شیلف جو جولوجیکل اکائی کیا ہے وہ اس تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس گراف میں نظر آ رہا ہوگا یہ ہے continental shelf as it is understood in marine geology کہ وہ ایک کارنس جو تھوڑی سی سمندر میں آگے جاتی ہے اس کے بعد سمندر کا ڈیپ علاقہ شروع ہو جاتا ہے اس ڈیپ علاقے کو ہم کہتے ہیں ڈیپ سی بیڈ اور اس کے بعد جو علاقہ بہت ڈیپ ہو جاتا ہے اس کو ہم تقریباً ایریا کا نام دیتے ہیں جو جیولوجیکل اکائی ہے یہ اس کا مطلب ہے وہ جینون جغرافیائی ایک کارنس جو آگے کو جا رہی ہے سمندر کے نیچے نیچے اور اس کے بعد پھر ڈیپ سی بیڈ کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے جبکہ کانٹینینٹل شیلف جو ایک لیگل اکائی ہے ایک لیگل رجیم ہے وہ ایک ڈفرینٹ کانسیپٹ ہے وہی کہہ رہا ہے کہ 350 ہنڈریڈ ففٹی نوٹیکل مائلس تک آپ کو حقوق مل سکتے ہیں کانٹینینٹل شیلف جو جغرافیائی اکائی ہے وہ کسی ملک کی پچاس ناٹیکل مائلس کی ہو سکتی ہے کچھ کسی ملک کی سو کی ہو سکتی ہے کسی ملک کی چار سو ناٹیکل مائل بھی ہو سکتی ہے تو لیٹن امیرکن کنٹریز ان کی on an average four hundred plus nautical mile تک بھی سنا ہے کہ ان کی کانٹینینٹل شیلف جاتے ہیں سو جب یہ عالمی کنونشن ایٹی ٹو لاس کا نیگوشیٹ ہو رہا تھا تو اس وقت ان ممالک نے یہ آرگیو کیا کہ جی کانٹینینٹل شیلف کو آپ بس جغرافیائی اکائی ہی رہنے دیں سو so, قانونی reference of continental shelf should mean the geological continental shelf but obviously it was the position taken by them because it was going in their favour and that was not the case with seven other country جن کے پاس جغرافیائی کانٹینینٹل شیلف کم تھا سو so, جب ہمیں اس لیکچر میں کانٹینینٹل شیلف کی بات کرتے ہیں یا for that matter law of the sea convention میں کانٹینینٹل شیلف کی بات کرتے ہیں تو ہماری مراد legal regime of continental shelf ہوتی ہے نا ان دیٹ کانٹیکسٹ اس رجیم کا میکسیمم ہے جو ہے وہ 315 نوٹیکل مائلز ہے یہ بھی میں وضاحت کر دوں کہ کانٹینینٹل شیلف کا تعلق اس علاقے سے نہیں ہے یعنی ایکسکلوسو اکنامک زون سے نہیں ہے بلکہ اس علاقے سے ہے جو زمین پانی کے نیچے ہے جو زیر زمین ہے جو پانی کے نیچے زمین ہے وہ کانٹینینٹل شیلف کا علاقہ کہلائے گا for the purpose of law of the sea convention اب کانٹینینٹل شیلف کو یہ تو کہا گیا کہ یہ 350 نوٹیکل مائل تک ہے تک میکسیمم ہے مگر یہ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح ایکسکلوسو اکنامک زون ہے آپ نے یہاں کھڑے ہو کر فیتا رکھا بارہ میل پر نشان لگا دیا نشان وہاں سمندر میں آپ کو بوائے شوائے لگا دیتے ہیں پوائنٹ یہاں آپ نے دو سو ناٹیکل مائلس تک ایکسکلوس اکنامک زون تک گئے یہاں آپ نے نشان لگا دیا تو یہ تو آپ بڑا کلیئر ہے کہ آپ نے سیدھا کانٹینٹل شیلف کو میجر کرنے کے آلٹرنیٹو الٹرنیٹ دیے گئے ہیں in law of the sea convention and they are very complex criterion مثلاً اس میں ایک کرائٹیریا کیا ہے ایک کرائیٹیرین یہ ہے کہ ایک ایک اگر کہیں ڈیپتھ آ جائے 2500 تھاؤزینڈ فائیو ہنڈریڈ میٹر آئی سو بات 2500 metre isobath isobath again ایک اکائی ہے جس سے آپ سمندر کی جو گہرائی ہے اس کو ناپتے ہیں اگر یہ کہیں ڈیپتھ آ جائے شروع میں ہی تو یہاں سے آپ میکسیمم ہنڈریڈ ناٹیکل مائل تک جا سکتے ہیں یا ناٹ ہنڈریڈ ناٹیکل مائل تک جا سکتے ہیں مگر کسی بھی صورت میں آپ ساڑھے تین سو سے بیونڈ نہیں جائیں گے سو so اگر یہ ڈیپتھ یہاں آ جاتی ہے مثلاً تین سو ناٹیکل مائلس پر two hundred two thousand five hundred metre آئی کی بات کی جاتی ہے تو پھر آپ یہاں سے سو کلو میٹر تک لے سکتے ہیں مزید آگے مگر ان کسی بھی صورت میں ساڑھے تین سو ناٹیکل مائل سے بیانڈ نہیں جا سکتے یہ ون آف دا کرائٹیرینس ہے ایک اور کرائٹیرئن کیا ہے کہ آپ نے اپنے کانٹینٹل شیلف کا کچھ ڈیٹا اکٹھا کرنا ہے اور وہ اکٹھا کر کے ایک سیپریٹ کمیشن بنا ہے لا آف دا سی کنوینشن کے نیچے اس کنوینشن کے سامنے اس ڈیٹا کو پریزنٹ کرنا ہے اور اس ڈیٹا کو پریزنٹ کرنے کے بعد پھر یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ آپ کو اپ ٹو مائل دیا جائے یا نہ دیا جائے سو ناٹیکل مائلز کا جو ایشو ہے وہ بیسیکلی مینس ان شیلف کہ یہ آلٹرنیٹو کرائٹیریا ہے یا یہ آپ پہ اپلائی کرے گا یا یہ اپلائی کرے گا یا یہ کرائٹیرین اپلائی کرے گا سو دے آر ویریس ان کی تفصیل میں ہم ابھی ابھی نہیں جاتے لیکن for the purpose of Pakistan Pakistan اس وقت اپنا کلیم تیار کر رہا ہے کہ اس نے کیسے کانٹینٹل شیلف کا جو کمیشن ہے اس میں اپنا کلیم پریزنٹ کرنا ہے اور اس کے لیے ایک اسپیشلائزڈ ایکٹیویٹی کر رہا ہے جس کے جس کے through Pakistan is trying to do hydrographing mapping of this area of entire area so that Pakistan can under law of the coming back to the same chart again عموماً لوگ ایکسکلوسو نام زون کو سمجھتے ہیں کہ اوور لیپ کریں یہ چیز ہے جیسا میں نے ایک چیز نہیں ہے اب ڈسٹنکشن لیگل ڈسٹنکشن کیا اور اس کے مضمرات کے ہیں اس کی کانسیکوینس آر ایس فالوز اگر پاکستان کا continental shelf exclusive economic zone سے بیانڈ چلا جاتا ہے اور پاکستان اپنا وہ کلیم پرزینٹ کرتا ہے اور وہ کلیم اپروو ہو جاتا ہے چاہے آپ کو تین سو نوٹیکل مائلس کا علاقہ ملتا ہے آپ کو دو سو پچہتر نوٹیکل مائلس کا ملتا ہے آپ کو سارا ہی ساڑھے تین سو نوٹیکل مائلس تک کا مل جاتا ہے it is it is it will depend obviously on certain geological inherent constraint and also on our ability to present our claim to the commission کہ how much eventually our successful to commission کہ وہ یہ علاقہ ہمیں الاٹ کر دے اس کا کانسیکوینس کیا ہوگا کہ پاکستان نے اپنا کلیم ون کر لیا ساڑھے تین سو نوٹیکل مائل کا علاقہ پاکستان کو اویلیبل ہو گیا اب کیا ہوگا اب یہ ہوگا کہ اس علاقے میں پاکستان یعنی کہ ایکسکلوسو اکنامک زون سے آپ کو ڈیڑھ سو نوٹیکل مائل زیادہ علاقہ مل گیا اس علاقے میں Pakistan can not fish it can not authorise anyone to do fishing but it can put up an oil rig ہے سو آپ اس علاقے میں ایک آئل ریگ لگا سکتے ہیں جو یہاں سے آئل جو ہے اس کو ڈرل کر سکتی ہے یہاں سوئی گیس اگر گیس اویلیبل ہے تو گیس کے لیے آپ کوئی نہ کوئی چیز لگا سکتے ہیں جس سے کہ وہ ایکسٹرا اگر آپ منرلز یہاں پہ نکالنا چاہیں اس علاقے سے وہ منرلز آپ نکال سکتے ہیں لیکن اس علاقے میں فشنگ نہیں کر سکتے سو so یہ یعنی کہ ایکسکلوسو اکنامک زون کے علاقے میں آپ فشنگ کر رہے ہیں مگر آپ یہاں پر وہ فشنگ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ فشنگ اگر آپ کریں گے تو آپ کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے یہ یہ واٹر کالر میں آپ کے کوئی حقوق نہیں ہے پاکستان کے حقوق are confined to the confine یہاں پر جب آپ ڈرلنگ کرتے ہیں اور ڈرلنگ کا لائسنس ایکسکلوسو اکنامک زون میں کسی کو دیتے ہیں کہ وہ یہاں سے تیل نکالے اس علاقے میں جو دو سو نوٹیکل مائل سے کم ہے تو لوگوں کو یہ یہ تاثر ہے کہ گویا یہ آپ نے رائٹس استعمال کر رہے ہیں ایکسکلوسو اکنامک زون کے but actually you are giving a licence for exploration of oil in exclusive economic zone by virtue of the right given to you in respect of continental shelf and not in context of exclusive economic zone لیکن یہ ایک لیگل آرگومنٹ ہے اور اس لیگل آرگومنٹ کے کمرشل یا پریکٹیکل چونکہ لمیٹڈ ہیں تو ہم اس پہ زیادہ بات نہیں کرتے مگر سفائز ٹو سے کہ نیور ایکسکلوسو اکنامک زون میں تو آپ آئل کی ڈویلنگ کا لائسنس بھی دے سکتے ہیں فشنگ کا لائسنس بھی دے سکتے ہیں مگر ایکسکلوسو اکنامک زون سے beyond you can not issue anyone licence for fishing and you means Pakistan can not carry out fishing but Pakistan can give licence or carry out exploration of oil directly so اب آپ نے دیکھا کہ پاکستان کو جو حقوق 1982 لا آف دا سی کنوینشن دیتا ہے ان حقوق کے استعمال کے امپیکٹ کیا ہے on the government of Pakistan اور وہ ریسورسز جو اویلیبل ہیں وہ پاکستان کیسے ان کو یوٹیلائز کر سکتا ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ان ریسورسز کو یوٹیلائز کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے it it is is very difficult to explore oil it is very difficult even to carry out extensive fishing for that matter ابھی جو ہم فشنگ سے یا ماہی گیری سے ہمارے ذہن میں وہ کشتیاں آ جاتی ہیں جو ہم اکثر کراچی کے ساحل پہ دیکھتے ہیں کہ ماہی گیر ان کی فیملیز کشتیوں میں رہ رہی ہیں اور وہ کشتیاں جو ہیں وہ سمندر میں جاتی ہیں ایک دو دن سمندر میں گزار کے کچھ دن گزار کے وہ ماہی گیر واپس آتے ہیں وہ جو کشتیاں جو ہمارے ذہن میں ہیں یا جو ہم ان کے بارے میں تصاویر دیکھتے ہیں وہ کشتیاں چند میل سے آگے نہیں جا پاتی وہ ایکسکلوسو اکنامک زون کو مکمل طور پہ ایکسپلور نہیں کر سکتی ان میں کیپیسٹی نہیں ہے سو so اس کے لیے ایک کمپریہنسو ڈپارٹمنٹ ایک کمپریہنسو اسٹریٹجی کی ضرورت ہے کہ آپ اپنی فشنگ ریسورسز ایکسپلائٹ کریں نہ صرف ایکسپلائٹ کریں بلکہ آپ ان کو ان کی آؤٹ سورسنگ بھی کر سکیں ان کی لائسنسنگ رجیم بھی کر سکیں یہ سچویشن آئل اینڈ گیس کی ہے کہ آف شور ڈرلنگ آئل اینڈ گیس کی جو ہماری پاکستان میں لیگل ریجیمز ہیں جو ڈپارٹمنٹس ہیں ہیں جو منسٹریز وہ غالب پر کام بھی کر رہی ہوں گی لیکن ایک اسٹریٹجی کی ضرورت ہے جس میں eighty two law of the sea سامنے رکھا ہو اور اس کو دیکھ کر یہ فیصلے کیے جائیں کہ ہمارے رائٹس کیا ہیں اور ہم ان رائٹس کو کیا ان ایڈوانس یوٹیلائز کر سکتے ہیں یا نہیں یعنی ہو سکتا ہے کہ حکومت پاکستان کے پاس خود پوٹینشیل نہ ہو کہ وہ آئل کی ڈرلنگ کر کے امیڈیٹلی آئل نکال سکے یا ہو سکتا ہے پوٹینشیل ہو چند میل کا ہو کہ چند میل تک آپ کو ایس بی سے وارہ کھاتا ہے کہ آپ وہ جا کے ایکسپلور کر سکیں اور آپ ڈیپ آئل ڈرلنگ کا آپ کے پاس ٹیکنالوجی نہ ہو تو پھر آپ اس کی لائسنسنگ کر سکتے ہیں you can earn lot of of money out that licensing اس میں ٹرانسفر ٹیکنالوجی باقی چیزیں آپ ڈال سکتے ہیں سو اٹ ڈیپینڈ یہ تو خیر پالیسی کی ڈیسیزنز ہیں لیکن ہم لیگل پاسبلٹیز کی بات کر رہے ہیں کہ وہ لیگل پاسبلٹیز ساری ایگزٹ کرتی ہیں جن کو ایٹی کنونشن کے کانٹیکس میں ایکسپلور کیا جا سکتا ہے ابھی کیا ہوتا ہے ابھی ایکسپلوریشن آف دیز ایشوز جو ہے it it it is is is with with with reference reference reference to to to oil and gas policy policy fishing any other product based policy so minerals کی جو منسٹری uh, ہے وہ منرلس کے کانٹیکس میں چیزوں کو دیکھ رہی ہے جو آئل اینڈ گیس والی ہے وہ اس معدنی uh, وسائل کے کانٹیکس میں چیزوں کو دیکھ رہی ہے very few ministry looking at the law of the sea convention right and then drawing those right from them and converting so law of the sea convention's potential of Pakistan not only's but also's legal challenges because not easy just imagine the kind of legal documentation imagine the kind of regulatory framework that pakistan needs to put into place in order to truly utilize the potential of this area اس وقت کون سے قانون پاکستان میں اویلیبل ہیں بیکاز آپ کو یاد ہوگا یا میں تھوڑا سا ڈسٹریکٹ کرتا ہوں آپ کو یاد ہوگا اب یہ کنونشن یہ تمام حقوق کون سے ہیں جو آپ کو اس چارٹ پہ نظر آ رہے ہیں جو آپ کو یو این کنونشن دے رہا ہے اب ان کنونشن کو آپ نے وصول بھی تو کرنا ہے وصولی کے لیے what do you need you need an implementing legislation so اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ implementing legislation is basically implementing an international convention 82 میں یہ لا آف دا سی کنوینشن آیا پاکستان میں ایسا کیا کوئی قانون ایگزٹ کرتا ہے جو ان حقوق کو یہ دیے جا رہے ہیں ان کو وصول کر لے اور وصول کر کے لکھے کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے ان کے پاس یہ تمام کے تمام حقوق موجود ہیں اور ان حقوق کا استعمال ایسے ایسے ایسے ہو سکتا ہے جس طرح کی کنونشن آپ کو پرمیشن دے رہا ہے اب ہم اس پورشن پر آتے ہیں جس میں ہم اس قانون کو تھوڑا سا ڈسکس کریں گے جو قانون ان حقوق کی وصولی ان کی ڈاکیومنٹیشن ان کی کوڈیفیکیشن کی بابت ہے اور دیکھتے ہیں کہ whether it is adequate in order to given the kind of a potential of this area and whether it law is to meet those challenges or not اس کے لیے وہ کون سا قانون ہے جو یہ رائٹس پرووائڈ کرتا ہے وہ قانون ہے جسے ہم کہتے ہیں law of the sea convention سے ریلیٹ کرتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں 1976 میری ٹائم ایکٹ مگر اس سے پہلے کہ میں اس قانون پر آؤں آپ کو یاد ہوگا میں آپ سے جب ہم نے انٹرنیشنل لا لوکل لا کی ریلیشن شپ ڈسکس کیا تھا اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز تھی امپلیمنٹنگ لیجسلیشن کے کیسے آپ انکارپوریٹ کرتے ہیں انٹرنیشنل کنونشن کی آبلیگیشن کو ان یور ڈومیسٹک لا اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ وہ ایک قانون کے توسط سے کریں آپ ایک سے زیادہ قوانین بنا سکتے ہیں آپ اپنے آئین میں بھی وہ کر سکتے ہیں آپ کی implementing mechanism can be even licensing rule for that matter but provided there is a there is a comprehensive there is a coherent regime existing that you can utilise law of the sea کے کانٹیکس میں دا موسٹ امپورٹنٹ لا بنیادی طور پہ دو قوانین ہیں اور اس میں سے بھی ایک قانون ایسا ہے جو بنیادی قانون کی کا درجہ رکھتا ہے وہ ہے 1976 نائنٹین سکس میری زون کا پورا نام ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک قانون ہے جس کو ہم کہتے ہیں exclusive fishery zones regulation act of 1975 جو آپ کی فشنگ کو کسی حد تک at a federal level regulate کرتا ہے یہ جو قانون ہے ٹیریٹوریل واٹرز کا territorial waters and maritime zone act 1976 اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہ قانون ہے جو 1982 law of the sea convention کا امپلیمنٹنگ لا ہے مگر یہ قانون ویزیبلی ڈیفیشنٹ ہے یہ ڈیفیشنٹ کس کانٹیکس میں ہے یہ اس لیے ڈیفیشنٹ ہے بیکاز اس کا کوریج ایریا بہت چھوٹا ہے یہ میرے پاس law of the sea convention کی فوٹو کاپی میرے ہاتھ میں ہے جو آپ کے کورس کا حصہ ہے اگر آپ اس کو اٹھا کر دیکھیں اور اس میں صرف اس چیز میں نگاہ ڈالیں کہ اس کے ٹوٹل نمبر آف آرٹیکل کتنے ہیں اس کے تین سو پانچ آرٹیکلس ہیں three hundred and five article of law of the sea convention article کے علاوہ اس کے علاوہ کوئی کمیشن ڈیولپ کر رہا ہے کوئی ٹریبیونل بنا رہا ہے کوئی اور ڈیولپ ڈیولپ کر کر رہا رہا ہے ہے کوئی انٹرپرائز سو so, مختلف اس کنونشن کے جو انیکسز ہیں وہ اس کے علاوہ جو ایک بڑی ڈیٹیل اور کمپریہنسو رجیم اسٹیبلش کرتے ہیں جبکہ یہ قانون جو اس کنونشن کو امپلیمنٹ کر رہا ہے یہ قانون اس کے کل کتنی پروویژنس ہیں اس کی صرف چودہ پروویژنس ہیں یعنی کہ چودہ سیکشنز پر مبنی ہیں سو so ایک طرف بین الاقوامی قانون جس کے تین سو پانچ آرٹیکلز ہیں دوسری طرف ملکی قانون پاکستان کا جس کی صرف چودہ سیکشنز ہیں سو so صرف اس گنتی سے ہی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ قانون بے حد اس کا کوریج ایریا چھوٹا ہے ایز کمپیئر ٹو رائٹس جو آپ کو کنوینشن دے رہا ہے تین سو پانچ آرٹیکلس کا مطلب یہ ہوا کہ three hundred and five article are giving various rights to Pakistan to states all the states in the world نہ all the states are getting the rights یوں سمجھیے three hundred and five rights آپ کو مل رہے ہیں when you are implementing them اس لیجسلیشن کچھ کام ہو بھی رہا ہے اس پہ بات چل بھی رہی ہے مگر اور ایک اور ایویڈینس کہ اب سیونٹی سیون جیسے میں دو دفعہ بول چکا ہوں سو بیاسی میں آیا یہ قانون انیس سو چھتر میں آیا so in terms of time بھی یہ قانون is behind eighty two law of the sea convention اب ابھی پوچھیں گے جی یہ کیسے ہو گیا کہ کنوینشن عالمی کنوینشن تو بیاسی میں آ رہا ہے قانون جو ہے انیس سو چھتر میں پہلے آ گیا اتنی ایفیشنسی تو ہم بہت کم دکھاتے تو ہم نے یہ ایفیشنسی کیسے دکھائی کہ ہم نے قانون پہلے بنا لیا یعنی کہ چھ سال پہلے قانون بنا لیا اس کی بڑی وجہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں یہ تھی کہ eighty two law of the sea convention جو تھا جب ہم بات کر رہے تھے اپنے شروع کے کسی لیکچر میں تو ہم نے اس کنوینشن کی ایگزامپل بھی دی تھی تو آرگیو کہ انٹرنیشنل لا اسپونٹینیسلی نہیں بنتا وہ ایک سیشن میں نہیں بن جاتا بلکہ اس میں جتنی ارک ریزی ہوتی ہے جتنی اس میں ڈیلیبریشنز ہوتی ہیں جتنی اس میں چیزیں ان کا انپٹ جاتا ہے وہ بعض اوقات نیشنل پارلیمنٹ سے بھی زیادہ ہوتا ہے سو انٹرنیشنل لا کی اپنی سینکٹریٹی ہے اور اس میں ہم نے ایگزامپل میں کہا تھا کہ کئی کنوینشن ایسے ہیں جو جب فائنل ہوتے ہیں فائنل ہونے سے کئی سال پہلے ان پر ڈیلیبریشن نیگوسن ڈسکشن ڈبیٹس چلتی رہتی ہیں eighty two law of the sea convention کو دس سال لگے before it took the final shape of an international it consume of which meant اگر میں یہ آیا تو انیس سو بہتر میں نیگوسن شروع ہو گئی انیس سو بہتر میں جو چار سال لگے یعنی کہ تقریباً تک ممالک نے ان چیزوں کو فائنلائز کر لیا تین امپورٹنٹ چیزوں کو فائنلائز کر لیا نیگوسن میں کہ there should be nautical so بے شمار ممالک نے یہ کیا کہ انہوں نے اپنے قانون سازی فوراً کر لی ابھی کنوینشن فائنلائز نہیں ہوا اور ایک کسٹم سا بن گیا کہ جو ہی یہ تین چیزیں فائنلائز انیس سو چھہتر میں ہوئیں تو بے شمار ممالک نے اپنے اپنے ملکوں میں قانون بنا لیے اور یہ سمندری حدود کلیم کر لیں so the nature of the legislation in 1976 was more in the nature of a legislation making claims over the sea boundaries rather than implementing law of the sea convention جب کنونشن آیا ایٹی ٹو میں اس میں بے شمار اور چیزیں اس وقت تک ایڈ ہو چکی تھیں بے شمار اور حقوق اضافی حقوق ممالک کو دیے جا چکے تھے مگر اس پر جو ہے کسی نے ایگزامن نہیں کیا اس کو کسی نے کبھی غور سے ایگزامن ہی نہیں کیا ان حقوق میں بڑے دلچسپ حقوق تھے کہ بیس لائن کیسے آپ ڈیولپ کریں گے ہسٹورک واٹرس کا کیا کانسیپٹ ہے آرچی پلا جو اسٹیٹس کیا ہوں گی آرچی پلا جو اسٹیٹس ڈیزائر سے بنتی ہیں اور جیوگرافکلی ڈس ایڈوانٹیج اسٹیٹس ان کے حقوق کیا ہوں گے ٹوڈز دا کوسٹل اسٹیٹس وغیرہ وغیرہ so what be org is اٹو آف دا سیشنسٹکشن اب یہاں پہ کمپلائنس کا ایشو نہیں ہے یاد رہے یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کیا ہمیں کہا جا رہا ہے ہم کیوں کمپلائی کریں یہاں رائٹس کو وصول کر کے ڈاکیومنٹ کرنے کا ایشو ہے کہ آپ کو حقوق دیے جا رہے ہیں اب آپ نے حقوق کو ڈاکیومنٹ کرنا ہے سو so اگر آپ یہ قانون سازی نہیں کریں گے تو آپ اپنے ہی خلاف بائی ڈیفالٹ ایکٹ کر رہے ہیں by not choosing to adapt those rights کچھ اور بھی ایشوز ہیں مثلاً جن میں کچھ اور بھی قوانین ہیں جن میں جن کو بغور دیکھنا ہوگا جن میں شاید تبدیلی کرنی پڑے جس میں ایک ایک تبدیلی آئین کے آرٹیکل نے بھی کرنی پڑے آئین میں کلیم کیا حکومت نے کہ ہم وہ ٹیریٹری ہماری ہے مگر اس میں اگین ہم ایک چیز کو امٹ کر کے وہ رائٹ جو ویزیبلی ہمیں دیا گیا پاکستان کے آئین کا آرٹیکل ہے آرٹیکل 172.2 جو یہ کہتا ہے all land minerals and other things of value waters of Pakistan کے ذکر ہے ذکر نہیں ہے تو شاید ہمیں آرٹیکل کو بھی دیکھنا پڑے تبدیلی کی گنجائش ہے یا نہیں ہے جو اسی طرح کا آرٹیکل انڈین کانسٹیٹیوشن میں ہے وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں ایکسکلوسو اکنامک زون مینشنڈ ہے all lands, minerals and other things of of value underlying the the the the the ocean within territorial waters or or continental shelf exclusive economic zone India shall rest in union. So آپ مختلف اور ملکوں کے قوانین بھی دیکھیں گے انڈیا کے علاوہ انڈیا کا ہم اس لیے مینشن کر رہے ہیں بیکاز وہ ایک کامن لا جو ہے اور وہاں کی ججمنٹس ہم یہاں پہ کوٹ کرتے ہیں کورٹس وغیرہ میں سو اسی طرح کیا پھر یہ بھی دیکھنا ہو کسی اور ملک نے کوئی ایسی قانون سازی کی ہے جس میں اس ملک نے جو لیونگ ریسورسز ہیں ان کے ٹائٹل بھی کلیم کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں وغیرہ وغیرہ سو so, کہنے سے مراد یہ ہے کہ جب آپ نے پاکستان کو ایک ایڈوانٹیج دینا ہے وہ آپ ایڈوانٹیج تھرو لا میکنگ بھی دے سکتے ہیں اور ابھی ریسنٹلی یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی نے ریویو کیا اور اس ریویو میں یہ ایگزامن کیا کہ کون کون سے ممالک جو ہیں انہوں نے قانون سازی کی ہے اور کیا اسٹیٹس ہے of the implementation of the law of the sea convention اور اس ساری چیز کو سامنے رکھ کے جنرل اسمبلی نے ایک بڑی تفصیلی ریزولوشن پاس کی ہے اور اس ریزولوشن میں جنرل اسمبلی نے یہ آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ بے شمار چیلنجز ہیں جو ابھی تک ممالک نے فلی طور پر میٹ نہیں کیے جو law of the sea convention کی انٹرپریٹیشن سے لنکڈ ہیں اور وہ چیلنجز قانون سازی کے بارے میں بھی ہیں کئی ممالک نے ابھی تک بھرپور نوعیت کی قانون سازی نہیں کی ہے جو ان کو وہ حقوق دے جو حقوق ان کو لا آف دا سی کنوینشن دے رہا ہے ان کو وہ امپلیمنٹ کریں اسی طرح کئی اور ہیں جو پریکٹیکل ہیں which need to be taken properly implement of the states اسی طرح جو بین الاقوامی ادارے ہیں جو اس law of the sea convention کی امپلیمنٹیشن کے لیے ان کی کوآڈینیشن ضروری ہے اس میں ممالک کی participation is not fully available اسی طرح یو جنرل اسمبلی نے کہا اپنے اسی ریزولوشن میں کہ جو چیلنجز اب درپیش ہیں سی کے کانٹیکسٹ میں اور وہ ڈفرینٹ نیچر کے چیلنجز ہیں ان کو میٹ کرنے کے لیے بھی should be advance rule making اور laws that should be made so گویا دنیا بھی اس چیز کو دیکھ رہی ہے سیونشن جو ہے موسٹ وائڈلیڈ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ انٹرنیشنل لا امپلیمنٹ نہیں ہوتا اور میں ان لوگوں سے خاص طور پہ مخاطب ہوں وہ یہ دیکھیں کہ لا آف دا سی کنونشن کی تین سو آرٹیکلس مکمل طور پر امپلیمنٹ ہو رہے ہیں اور یہ وہ آرٹیکلز ہیں جو پاکستان کو اور بے شمار باقی ممالک کو ایڈوانٹیج دیتے ہیں advantage of having resources so یہ ایڈوانٹیجز آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں یہ ایڈوانٹیجز آپ ان کو میکسیمائز کر سکتے ہیں by intelligent legislation so summary of our lecture law the sea convention being one of of the most comprehensive international treaties, gives number rights to all the states including Pakistan. Pakistan نے اس میں سے بے شمار کر رہا ہے اور وہ یوٹیلائز کرتے رہنے چاہیے Pakistan is lucky in respect of the fact no conflicting on Pakistan so those rights but you کی not take this for granted regulates with seven other states but as a state Pakistan must act per law so that utterly realise hope session would've upped your understanding on the area of the law of the sea and Pakistan thank you very much